اور تم سے پہلے ہم نے اپنے جو پیغمبر بھیجے ہیں ان سے پوچھ لو کہ کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کوئی اور معبود بھی مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے